اللہ علیہ کا ایک معمول یہ تھا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو اپنے سارے مریدین کو جمع کرتے اور جب سب کے سب جمع ہو جاتے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے سب سے پہلی نیت یہ کرو کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے ایسا کوئی عمل نہیں کریں گے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے گویا یوں کہہ دو کہ من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی اختیار کریں گے اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری خلقت کی وجہ کو بیان کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے عبادت کا کیا مطلب عبادت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں تراوی پڑھ لیں نماز پڑھ لے تلاوت کر لے عبادت کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اسے کرے اور جن باتوں سے اللہ نے منع کیا اسے رک جائے گویا گناہ کا چھوڑ دینا یہ بھی عبادت میں داخل ہے اور گناہوں کا چھوڑنا یہ بہت بڑی دولت اور نعمت ہے جسے نصیب ہو جائے اسی بنا پر اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کسرت گناہ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ اللہ ایمان کی دولت چھین لے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو گویا کسرت گناہ سے ایمان لوٹا جا سکتا ہے اور اگر کوئی آدمی گناہ سے بچنے والا بن جائے اللہ کی نافرمانی سے رکنے والا بن جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالی یہ گناہوں کا بچنا اسے ولایت کے درجے پر پہنچا دے گا اللہ کا ولی بن جاتا ہے وہ آدمی آج کے زمانے میں جس کے پاس یہ کنٹرول آ جائے کہ وہ گناہوں سے بچنے والا بن جائے اور اللہ تبارک و تعالی یہی تو ہمارا امتحان لیتے ہیں کہ نفس چاہتا ہے جی چاہتا ہے گناہ کرنے کی تمنا ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی گناہ سے رک جاتا ہے تو یہ گناہ سے رک جانا اس کے لیے اس کے مقام کے بڑھنے کا باعث بنتا ہے اور اللہ کی قربت کا اسے فائدہ نصیب ہوتا ہے قرآن کریم میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ تعلوت ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ نے اس وقت کے جو نبی تھے حضرت شمویل علیہ سلاط وسلام کو یہ ہدایت دی کہ تم اللہ کے نبی ہو تم لوگوں میں دعوت کا کام کرو حضرت شمویل علیہ سلاۃ وسلام نے لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا دعوت کا کام شروع کیا تو حضرت شموین علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اے میرے نبی میں تمہاری قوم کا ایک امتحان لینے جا رہا ہوں اور امتحان یہ ہوگا کہ تم جب سفر کرو گے تمہیں پیاس لگے گی تم تھرسٹی ہو جاؤ گے اور جب تمہیں پیاس لگے گی تو تمہارے سامنے تمہیں دریا نظر آئے گا پانی کی نہر نظر آئے گی لیکن تمہاری قوم سے تم یہ کہہ دینا کہ یہ جو پانی ہے اس پانی کے پینے سے اللہ نے منع کیا ہے کوئی یہاں پر پانی نہیں پیے گا یہ ٹیسٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے یہ اللہ کا امتحان ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون سا میرا بندہ میری فرما برداری کرتا ہے لہذا پیاس بھی لگے گی پانی بھی ہوگا لیکن کوئی پانی نہیں پیے گا سب تم سب کو صبر کرنا ہے اور تھوڑی دیر کی یہ پیاس سنبھال لینا اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اگر تم اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے اللہ تم تمہیں بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا لیکن اگر تم نے نافرمانی کر لی اللہ کے اور تم نے اس پانی کو پی لیا نتیجے میں اللہ تمہارے اوپر ناراض ہو جائے گا یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے اللہ فرماتے ہیں فمن شری منه فليس مني قرآن کریم میں یہ واقعہ بیان کیا گیا حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا پانی مت پینا جو پانی کو پیے گا وہ سمجھو امتحان میں ناکام ہو گیا اور جس نے صبر کر لیا اور یہ سفر میں پانی کو ہاتھ نہیں لگایا وہ کامیاب ہو گیا حضرت شمویل علیہ السلام اپنی اس جماعت کو لے کر چلے تعلوت ان کا بادشاہ ہے یہ سب کے سب وہاں سے گزر رہے تھے اور جیسے امتحان ہوا گرمی پڑنے لگی پیاس لوگوں کو لگی اور سب کے سب پیاسے تھے اچانک پانی سامنے آ گیا حضرت شمع علیہ السلام نے پھر کہا دیکھو امتحان شروع ہو چکا ہے پانی کو ہاتھ مت لگانا پیاس سے ہی نکل جاؤ اللہ تمہارا کفیل ہے لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہا پیاس بہت لگی ہے کی وجہ سے ہم مر جائیں گے ہم نہیں رہ پائیں گے ہم تو پانی پی کر رہیں گے وہ لوگ نہر میں چلے گئے پانی کو پینا شروع کیا اور عجیب معاملہ ہوا پانی پیے جا رہے ہیں پیاس پیاس نہیں بجھ رہی ہے پیاس بڑھتی جا رہی ہے اتنا پانی پیا اتنا پانی پیا کہ اٹھ نہیں پا رہے ہیں لیکن پیاس ان کی نہیں بجھ پائی اور اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر لی لیکن دوسرے ایسے لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ جب اللہ نے مجھے ہمیں منع کیا ہے ہم پانی نہیں پیئیں گے وَمَن لَمْ يَتَعَامُ فَإِنَّهُ مِنِّي جو نہیں پیے گا وہ مجھ میں سے ہوگا انہوں نے پانی پانی نہیں پیا تھوڑی دیر تکلیف کا سامنا کرنا پڑا پیاس لگی ہے پانی سامنے ہے لیکن اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا اور وہاں سے نکل گئے امتحان میں کامیاب ہوئے اللہ نے پیاس کو بھی بجا دیا اور نتیجے میں انہیں کامیابی بھی نصیب ہو گئی یہ ایک واقعہ ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے اس واقعے کی روشنی میں مفسرین کرام نے یہ نقل کیا کہ آج ہمارا بھی بالکل یہی حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ گناہوں کا سمندر ہے خواہشات کے دریا ہے اور ایمان والو تمہیں اس سمندر سے گزرنا ہے تمہیں یہاں سے نکلنا ہے گناہ کے سمندر کو دیکھ کر تمہیں بھی دنیا میں ٹیمپٹیشن ہوگا کہ میں گناہ کر لو میں یہ کام کر لو میں اللہ کی نافرمانی کر لو گناہ تمہیں دعوت دیں گے لیکن اللہ کا اعلان ہے گناہوں سے تم بچ جانا اس سمندر کے قریب بھی مت جانا یہ گناہ ہے یہ اللہ کی نافرمانیہ ہے جس نے نافرمانی کر لی وہ برباد ہو جائے گا اور جو ہمت کرے گا اپنے آپ کو بچائے گا نکل جائے گا یہاں سے گناہوں کے سمندر سے پار ہو جائے گا اللہ اس کی حفاظت فرما لیں گے اس طریقے سے دنیا میں ٹیمٹیشنز ہے اور گناہ کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے لیکن انسان کا مزاج ایسا ہے کہ جب گناہ کو دیکھتا ہے اندر سے دل کہنے لگتا ہے چھوٹا سا گناہ ہے چلو کر لیتا ہو ایک بار کر لیتا ہو اگر میں نے بدنظری کر لی ایک بار دیکھ لیا تو کیا ہوگا لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے ایک بار بدنظری کا گناہ کرے گا بار بار گناہ کرنے کی تمنا ہوگی بدنظری پر بدنظری کرتا جائے گا اور اس کا نفس کبھی بھی سیر نہیں ہوگا لیکن تھوڑی دیر کے لیے کنٹرول کر لیا گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے لیکن میں رکوں گا میں نہیں کروں گا گناہ تھوڑی دیر اسے تکلیف ہوگی لیکن بعد میں اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی کامیابی نصیب ہوگی تو قرآن کریم نے بیان کیا پانی پینے سے منع کیا گیا تھا جنہوں نے پانی پی لیا نتیجے میں اللہ کو ناراض کر دیا پیاس تو نہیں بجی گناہ کے اندر پڑ گئے اور جو ہمت کر کے نکل نکل گئے اللہ نے ان کی پیاس بھی بجا دی انہیں اپنا کامیاب بندہ اور بندیا بھی بنا دیا تو برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کے سمندر دنیا میں ہے ایمان والے کو اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے ٹیمپٹیشن ہوگا لالچ ہوگی لیکن اسی کے اندر اس کے لیے کامیابی رکھی گئی ہے قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ نے ایک اور واقعہ بیان کیا یا ایوہ الذین آمنو لیبلونکم اللہ بشیء من الصید قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اس زمانے میں حجاج کرام جب احرام پہن لیتے تھے انہیں منع کیا گیا تھا احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے احرام کی حالت میں شکار کے جانور کو پکڑنا منع ہے ادھر وہ احرام کی حالت میں آتے ہیں اور شکار کے جانور ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں اندر سے لالچ پیدا ہوتے اگر شکار کر لوں گا میرے لیے بزنس کا سبب بن جائے گا گھر میں کھانے کا سبب بن جائے گا میرے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا لیکن اللہ کی طرف سے یہی کہا گیا احرام کی حالت ہے شکار مت کرنا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو میری اس بات کو مان لے گا اسے میں اپنی رحمت کے قریب کر دوں گا تو اس طریقے سے اللہ قرآن کریم میں ایگزامپلز دے کر ہمیں بھی یہ سبق سکھلا رہا ہے کہ تمہارا بھی جی چاہتا ہے کان سے گناہ کر لو زبان سے گناہ کر لو ہاتھ سے گناہ کر لو پیر سے گناہ کر لو لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں منع کرتا ہوں اگر تم ان گناہوں سے بچ جاؤ گے میرا بھی وعدہ ہے میں تمہیں اپنی رحمت سے قریب کر دوں گا ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ كَانَتْ حَادِرَةَ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ پورا ایک واقعہ اللہ نے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل کو منع کیا گیا تھا کہ سنڈے سے لے کر فرائیڈے تک تم شکار کر سکتے ہو تم مچھلیاں پکڑ سکتے ہو لیکن سیٹرڈے کے دن تمہیں مچھلیاں پکڑنے ہونے کی اجازت نہیں ہے یہ قرآن کریم میں بہت تفصیل سے یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنو اسرائیل کو منع کیا گیا تھا منڈے ٹو فرائیڈے تم جا کر فشنگ کرو تم جا کر شکار کرو لیکن سیٹرڈے کو مچھلیاں پکڑنے کی اجازت نہیں ہے اللہ تمہیں منع کرتا ہے اب ان کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہے اور جیسے بیان کیا گیا قرآن کریم میں کہ عجیب معاملہ تھا کہ منڈے ٹو فرائیڈے مچھلیاں ہی نظر نہیں آتی بڑی مشکل سے یہ مچھلیوں کا شکار کر پاتے اور جو سٹرڈے کا دن تھا جیسے دریاؤں کے پاس جاتے سمندر کے پاس جاتے مچھلیاں مچھلیاں ہی نظر آتی اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا کہ مچھلی سامنے ہے تمہیں منع کیا گیا ہے شکار مت کرنا اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہمارے حکم کی کیسے تعمیل کرتے ہو بنو اسرائیل میں کچھ مدت تک تو یہ اس پر عمل کرتے رہے بعد میں سوچنے لگے کوئی تو راستہ نکالنا پڑے گا اور اللہ کے فرمان کے مقابلے میں ہیلا کرنے کا طریقہ اختیار کیا اور کیا انہوں نے یہ کہ سمندر کے قریب میں گڑے بنا دیے سمندر کے کنارے پر بیچ پر انہوں نے بڑے بڑے گڑے اور ہولز بنا دیے اور پھر ایک نالی بنا دی تاکہ سمندر کا اور دریا کا پانی اس نالی سے ہوتا ہوا اس گڑے میں جائے اور جب سیٹرڈے کو جو فش دریا کے اندر اور سمندر کے اندر نظر آتی ہے تو وہ بھی سوئم کرتے کرتے تیرتے تیرتے اس نالی سے جائے اور اس گڑے میں بھی چلی جائے اور اس طریقے سے انہوں نے بیچ پر دریا کے کنارے پر اس طرح گھڑے بنا دی اور نالیاں بنا دی تاکہ وہ مچھلیاں جو سیٹرڈے کو آتی ہے وہ تیرتے تیرتے ان گھڑوں میں بھی چلے جائے اور وہ وہیں پر کھڑے رہتے ہیں کہتے اللہ نے منع کیا ہے سیٹرڈے کو مچھلی کا شکار نہیں کریں گے لیکن ویٹ کرتے اور جیسے ہی دیکھتے کہ وہ مچھلیاں اس گھڑے کے اندر آ گئی ہے تیرتے تیرتے وہاں پر آ گئی ہے جب مچھلیاں آ جاتی فوراً نالی کو بند کر دیتے تاکہ مچھلی ریٹرن ہو کر سمندر میں جا نہ سکے اور مچھلیوں کو اپنے اس گھڑے کے اندر سیٹرڈے کو ٹریپ کر دیتے ہیں سیٹرڈے کو ہاتھ نہیں لگاتے سنڈے کو آ کر کہتے آج تو ہمارے لیے الاؤڈ ہے ساری مچھلیاں گڑے میں سے نکال لیتے اور اس طرح گھر پر لے کر چلے جاتے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت کا حکم بیان کیا تھا ان کی شریعت میں اس میں انہوں نے راستے نکالے ٹیڑے میڑے راستے اور ہیلے نکالے اور اس طرح جو ناجائز چیز تھی اس کو ہیلا بنا کر اپنے لیے حلال کر دیا اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں کہ یہ سراسر اللہ کے ساتھ دھوکا تھا اللہ کے ساتھ چیٹنگ کی گئی تھی سیٹرڈے کو شکار کرنے منع کیا گیا تو سیٹرڈے کو ٹرپس بنا لیے مچھلیوں کو پسا دیا اور سنڈے کو آ کر اسے لے کر گئے اور کہا کہ ہم نے سیٹرڈے کو شکار نہیں کیا قرآن کہتا ہے اللہ اتنا ناراض ہو گیا اللہ نے ان پر عذاب بھیجا اور ان لوگوں کو کھنزیر اور بندر بنا دیا ہے ان کی شکلوں کو اللہ نے مس کر دیا اس گناہ کی بنا پر کہ میرے فیصلے میں چیٹنگ کرتے ہو ہیلے کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا قرآن شاہد ہے انہیں بندر اور سور بنا دیا گیا ان کے چہروں کو مس کر دیا گیا یہ قرآن کریم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے مفسرین کرام نے اس واقعے کے تحت بھی یہی نقل کیا کہ ایمان والو تم بھی سوچو کچھ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے بھی شریعت میں حرام کر دی ہے کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی منع کی ہے کہ شریعت میں یہ بالکل حرام اور ناٹ الاؤڈ ہے لیکن ایمان والو آج تم نے بھی یہی کام کیا کہ ہیلے شریعت کے قانون میں نکالنے لگے اور ایسے ایسے طریقے اختیار کر لیے کہ جس کے ذریعے سے جو چیزیں حرام تھی ناجائز تھی ہم نے اپنے اعتبار سے اسے جائز اور حلال کر دیا اللہ نے ان پر تو عذاب یہ نادل کیا انہیں سور اور بندر بنا دیا گیا کہیں اللہ ہم پر بھی ناراض نہ ہو جائے آج یہی تو ہو رہا ہے کہ شریعت نے ہماری بہن کو ہماری ماں کو یہ حکم دیا کہ تیرا سر ڈھاپنا تیرے لیے ضروری ہے اور تیری عفت اور پاک دامن یہ ہے کہ تیرے بال لوگوں کے سامنے کھلے ہوئے نہ رہے لیکن آج ہم یہ تعویل کرنے بیٹھ گئے میرا دل تو صاف ہے میں گندے نظر والی نہیں ہو میں گندے دل والی نہیں ہو جب میری نیت پاک ہے تو اگر میں کھلے بال لگ کر باہر چلی جاؤں تو کیا حرج کی بات ہے یہ ہے شریعت کے اندر اندر ہیلے پیدا کرنا ہماری شریعت نے ہمیں منع کیا سود اسلام میں حرام ہے انٹرسٹ اسلام میں حرام ہے آج ہم یہ تعویل کرنے لگے آج دنیا میں بزنس بغیر کے نہیں ہو سکتا ہے کے بغیر آج چارہ ہی نہیں ہے اور ہم نے انٹرسٹ کو اپنے لے جائز قرار دیا شریعت نے ہمیں منع کیا ایمان والوں جھوٹ بولنا حرام ہے جھوٹ بولنے پر اللہ کی لانت ہوتی ہے آج ہم نے یہ تعویل کر دے کہ اس کنٹری میں جھوٹ بولے گا نہیں تو بھوکا مر جائے گا جھوٹ تو بولنا ہی پڑے گا ورنہ اس کنٹری میں جینا حرام ہو جائے گا اور جھوٹ کو ہم نے نے جائز قرار دیا آج شریعت ہمیں منع کیا تھا کتنی ایسی چیزوں کا کہ شادی کا موقع ہے تمہاری شادیاں سادگی کے ساتھ ہو جائے اس کے اندر فضول خرچی نہ کی جائے تمہاری شادی بیاہ کے موقع پر جتنا کم خرچ کرو گے اللہ اتنی برکتیں دے گا لیکن آج آج ہم نے اس کے لیے راستہ نکالا کہ ہاں میں خرچ نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن رشتہ دار کو تو تو بتانا بتانا ہے ہے والوں کو لوگ کیا کہیں گے رشتہ داروں کو کیا جواب دوں گا اس طریقے سے ہم نے شریعت کے اندر ایسے ایسے راستے نکالے ہیلے بنانے لگے اور جس اللہ نے حرام کیا تھا اب ہم اسے جائز کرنے کے در پر آ چکے ہیں ابھی میں نے قرآن کریم کا حکم سنایا کہ بنو اسرائیل نے جب یہی کام کیا اللہ نے سور بنا دیا بندر والے چہرے بنا دیے مسک کا عذاب ان پر نازل کیا ایمان والو اگر ہم نے بھی وہی کام کیے تو ہاں اتنا تو یقین ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالی کومن عذاب اس امت کے اوپر یہ نہیں نازل کرے گا اللہ امت محمدیہ کو بندر نہیں بنائے گا اللہ امت امت محمدیہ کو کھنزیر نہیں بنائے گا اللہ کا یہ کومن آداب ہمارے اوپر نہیں آ سکتا ہے کیوں ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے تھے اللہ میری امت پر مسک کا عذاب نازل مت کرنا میری امت پر ایسا کومن عذاب نازل مت کرنا کہ ان کے چہرے بندر اور سور کے بن جائے اور ہمارے نبی کو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ آپ کی امت پر میں کبھی مسک کا عذاب نازل نہیں کروں گا اس ہمارے لیے یہ تو اطمینان ہے کہ کامن عذاب تو ایسا اس امت پر نہیں آئے گا لیکن انڈیویجول عذاب آ سکتا ہے اور چلو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان گناہوں کی بنا پر ہماری شکل کو ظاہری طور پر مسک نہیں کیا تو باطنی طور پر تو مسک ضرور کر سکتا ہے اور حدیث پاک ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شکلوں کو باطنی طور پر مس کر دیتا ہے اس نے دنیا میں تو ظاہر میں نظر نہیں آتا لیکن جس کی شکل کو باطنی طور پر مس کیا جاتا ہے القیامت میں جب وہ قبر سے اٹھے گا اللہ اسے اسی شکل میں اٹھائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جی ہاں حدیث ہے حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب قیامت کے دن کل ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان لوگوں کی شکل بچھوؤں کی طرح ہوگی اللہ حفاظت فرمائے سکورپینز کی طرح شکل ہوگی اور وہ قبر سے اٹھیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شکل ان لوگوں کی ہوگی جو دنیا میں لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے جو دنیا میں لوگوں کا دل دکھایا کرتے تھے کہ بچھو بھی ڈنک مارتا ہے تو نے بھی زندگی بھر لوگوں کو ڈنک مارا ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ کل تجھے اٹھایا جائے گا تو تیری شکل بچھو کی طرح ہوگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب قیامت میں انہیں اٹھایا جائے گا ان کی شکل کتوں کی طرح ہوگی اللہ ہماری فادت فرمائے اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لالچی تھے جن کو لالچ تھی تو بچہ جس طریقے سے اللہ نے اسے لالچی پیدا کیا جیسے قرآن کہتا ہے ان تحمل علیہ الہس او تترکو الہس کہ ہر صورت میں اپنی زبان باہر لٹکایا ہوا ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی لالچیوں کو یہ عذاب دیں گے کہ جنہیں گرید ہوگی کہ اللہ تعالی انہیں کل کتوں کی شکل میں اٹھائے گا حدیث پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے بھی بھی ہوں گے کہ کل جب انہیں اٹھایا جائے گا تو ان کی شکل سور اور کھنزیر کی طرح ہوگی اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کاری کرتے تھے بدکاری کیا کرتے تھے بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے ان لوگوں پر عذاب ہوگا اور آگے فرمایا کہ ایسے لوگ بھی کل قبر سے اٹھائے جائیں گے کہ جن لوگوں کی شکل بندر کی طرح ہوگی اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو چیٹ کیا کرتے تھے ایاری کیا کرتے تھے فراڈ کیا کرتے تھے ان لوگوں کو کل بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو بہرحال یہ قرآن کریم سے جسٹیفائی ہو رہا ہے حدیث پاک سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا معاملہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں جو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے کھلم کھلی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اس کے بعد تعویل کر لیتے ہیں اور یاد رکھنا ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ I am doing wrong this what I am is doing is a sin اگر وہ یہ سوچتا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق بھی ہوگی لیکن اگر ایک آدمی رانگ کرتا ہے اور اسے رائٹ کرنے کے لیے پروف کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ وہ آدمی ہے جسے کبھی توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ ہر رونگ کو رائٹ بنانا چاہتا ہے اور یہ شیطان کا طریقہ ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا شیطان دو طریقے سے بہکاتا ہے کبھی تو شیطان شہوتیں ڈال کر بہکاتا ہے کبھی شبہات ڈال کر بہکاتا ہے شہوات اور شبہات شہوات خواہشات مال کی خواہشات میں ہر غلط کام کر رہا ہے حسن اور جمال کی خواہشات میں ہر غلط کام کر رہا ہے تو یہ خواہشات اور شہوت ہے کہ مال کی لالچ میں کہ میرا بینک بیلنس بن جائے ہر غلط صحیح طریقے کو اپنا رہا ہے ہر رائٹ اور رونگ کے درمیان کے فرق کو اس نے ختم کر دیا اور دوسرا جمال کی شہوت ہوتی ہے یہ کسی کی خوبصورتی پر فدا ہوتا ہے ہر غلط کام کرنے بیٹھ جاتا ہے اور نتیجے میں شہوت کے راستے سے شیطان اسے بہکا دیتا ہے ہاں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فرم ہے مضبوط ہے کہ نہ شہوت کے راستے سے بھڑک رہے ہیں نہ مال کے اندر غلط کام کر رہے ہیں نہ جمال میں کسی کے اندر کوئی غلط تصرف کر رہے ہیں تو شیطان کا ایک دوسرا طریقہ ہے شبہات کہ شبہ دل میں ڈال ڈال کر اسے غلط راستے پر ڈال دیتا ہے اور ایسے ایسے شبہ دل میں ڈالتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا رمضان کا مہینہ ہے اور دل میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تراوی پڑھنا ضروری ہے کیا تراوی میں قرآن کا سننا ضروری ہے کیا بیسی رکعت پڑھنا ضروری ہے کیا آج کے زمانے میں بھی اعتکاف کرنے کے لیے بیٹھنا ضروری ہے ایسے ایسے سوالات اس کے دماغ میں آ رہے ہیں آج کے زمانے زمانے میں کیا اسلامی لباس پہننا ہمارے لیے ضروری ہے کیا اس زمانے کے اندر بھی ایک لباس پہن کر نکلنا ضروری ہے اس ملک کے اندر بھی سب اسلام کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے یہ وہ شبہات ہے جس کے اندر انسان کھو جاتا ہے اور جب شیطان بہکانے پر آتا ہے تو اللہ معاف فرمائے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ دل میں یہ بھی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کیا جنت بھی ہوگی کیا جہنم ہوگی یا مرنے کے بعد مجھے اٹھنا پڑے گا یا پھر پاس بادل موت ہوگا ایمان ہے عقیدہ ہے مومن ہے لیکن کبھی کبھی شیطان ایسے شبے بھی ڈال دیتا ہے تو شیطان کا تو کام یہ ہے کہ ایمان والے کو گمراہ کرے اور ایسے گناہ کے دلدل میں پھنسا دے ہمارے لیے ضروری ہے ہم گناہ سے بچنے والے بن جائے اور یاد رکھنا جیسے میں نے شروع میں کہا اس زمانے میں جو ایمان والا اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے قسم خدا کی وہ ولایت کے درجے پر پہنچ گیا ہے اس کہ اس ماحول میں اس زمانے میں اپنے آپ کو ایسے غلط راستوں سے بچا لینے میں ہی کمال ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا تو وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے گھر پر گئی حسن بصری بہت بڑے تابی اللہ کے ولی رابعہ بصریہ یہ بھی بہت بڑی اللہ کی ولیہ گھر پر گئی تو پتا چلا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ تو عبادت کرنے کے لیے دریا کے کنارے پر گئے ہوئے ہیں حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی دریا کے کنارے پر پہنچی تو انہوں نے یہ دیکھا اور نو ڈاؤٹ ہمارا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق ان کے اولیاء کی کرامت حق ہوا کرتی ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے زندہ دل ولی تھے حضرت رابعہ بصریہ بیان کرتی ہے میری آنکھوں نے دیکھا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے دریا کی لہروں پر ریور کے ویوز پر مسلح بچھایا ہے اور دریا کے ویوز پر نماز پڑھ رہے ہیں حضرت رابعہ بصریہ فرماتی میں نے خود دیکھا کہ دریا کی موجوں کے اوپر مسلح بچایا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں جب میں نے یہ دیکھا اس کے بعد جب میں قریب گئی اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا انہوں نے مسئلہ بتایا اس کے بعد حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے مجھ سے تو رہا نہیں گیا میں نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی اگر کوئی ہواؤں کے اندر اڑتا ہے تو کمال نہیں ہے پرندے بھی ہوا میں اڑ جاتے ہیں اگر کوئی دریاؤں کے اندر مسلح بچھا کر نماز پڑھتا ہے تو یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے گراس کا بھی دریا کے اندر تیرنے لگتا ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو میں نے کہا یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے کمال تو یہ ہے کہ جہاں ساری دنیا بسی ہوئی ہے ان کے بیچ میں جاؤ ان کے ساتھ رہو پھر اپنے آپ کو شکوک سے بچاؤ اپنے آپ کو شبہ سے بچاؤ اور سب کے بیچ میں رہ کر اپنے نفس کو کنٹرول کرو اور اللہ کو یاد کرو یہ سب سے بڑا کمال ہے ورنہ دریا پر مسلح بچھا کر نماز پڑھنے میں کوئی کمال نہیں ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی اور تابی ہے فرماتے ہیں نے نے میری میری آنکھیں آنکھیں کھول کھول دی دی اور مجھے احساس ہو گیا کہ واقعی بچھا کر دریا کی موج پر نماز پڑھنا یہ کوئی بڑی بات اور کرامت نہیں ہے کرامت تو یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ میں رہو دنیا کے معاملات کرو اور اس کے باوجود بھی گناہ سے بچ کر بتاؤ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہے ان کے پاس ایک مرید گیا ٹین ایئرس تک ان کی خدمت میں رہا ٹین ایئرس جب ٹین ایئرس کے بعد وہ واپس جا رہا تھا تو اس نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو ایک بڑی عجیب بات کہی کہنے لگا حضرت بہت محبت کرتا ہوں آپ سے اور اسی عقیدت میں آپ کے پاس آیا تھا اور آج جا رہا ہوں پھر بھی آپ کے لیے محبت ہے لیکن میں نے یہ سنا تھا کہ آپ تو زندہ دل ولی ہو صاحب کرامت ہو صاحب کمال ہو اور اس لیے میں آیا تھا کہ کوئی ایسی چیز آپ سے دیکھ لوں جو ان امیجینیبل ہو امپاسبل ہو اور آپ اسے پاسبل کر کے بتاؤ لیکن ٹین ایئرس کی مدت میں ایک ایسا کمال میں آپ کا نہیں دیکھ سکا یہ صاحب دین کے شریعت کے پابند ہو لیکن کوئی ایسی چیز جو کوئی نہ کر سکے ایسا کمال تو مجھے ٹین ایئرز میں نظر نہیں آیا لوگ کہتے آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہو تو مجھے دس سال میں ایسا تو کوئی کمال نظر نہیں آیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس کو یہ سوال کیا میرے بھائی ایک سوال کا جواب دے تو دس سال تک میرے پاس رہا ہے ایک بات بتا دس سال میں کبھی بھی ایسا ہوا کہ میرا کوئی بھی عمل تو نے ایسا دیکھا ہو جو شریعت کے خلاف ہو یا سنت کے خلاف ہو وہ شخص غور کرنے لگا اور پھر کہنے لگا حضرت یہ بات تو ہے کہ دس سال میں آپ کے پاس رہا میں نے کبھی بھی آپ کو شریعت کے خلاف کوئی عمل کرتے نہیں دیکھا سنت کے خلاف کوئی عمل کرتے نہیں دیکھا حسن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دس سال میری زندگی کے تو نے ایسے دیکھے کہ میں نے کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کوئی کرامت نہیں ہے کہ آدمی ہواوں کے اندر اڑنے لگے آج کے زمانے کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے ہم گناہ سے بچنے والے بن جائے اور ایسے گناہ کہ ہنڈریڈ پرسنٹ اختیار ہے چاہے تو کر سکتا ہے کوئی روکنے والا نہیں لیکن جسٹ یہ سوچ کر کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا کل میرے پروردگار کو کیا جواب دوں گا اس وجہ سے گناہ کو چھوڑ دیا قسم خدا پاک کے اللہ تبارک و تعالی اس کا شمار اولیاء میں کر لیں گے امام شافی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا مشہور واقعہ ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس کی اپنی وائف کے ساتھ کسی بات میں انبن ہو گئی جھگڑا ہو گیا میاں بیویوں میں تو ہوتا رہتا ہے تو دونوں میں ہو گیا جھگڑا اب بیوی ہو گئی ناراض اب یہ بادشاہ ہے اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہے پٹا رہا ہے سمجھا رہا ہے اسی طریقے سے اسے خوش کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے بہت ٹرائی کرتا رہا لیکن بیوی اتنی ناراض تھی کہ یہ جتنا کہتا اور غصے ہوتی یہ کافی دیر تک کوشش کرتا رہا آخر میں بیوی کو غصہ آ گیا اور غصے میں زبان پر قابو نہیں رہتا ہے تو بیوی نے غصے میں اپنے شوہر کو بادشاہ کو یہ کہا کہ چلا جا جہنمی میں تیری صورت نہیں دیکھنا چاہتی چلا جا جہنمی میں تیری صورت دیکھنا نہیں چاہتے وہ بھی تو بادشاہ تھا اور اس کو بھی تو غصہ آ گیا کہ وہ اس کے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے اس نے غصے میں یہ کہہ دیا اگر میں جہنمی ہوں تو جا تجھ کو تین طلاق امام شافی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ اب دونوں غصے میں اس نے کہا چلا جا جہنمی میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتے اس نے ریٹرن میں کہا اگر میں جہنمی ہوں تو جا تجھ کو تین طلاق کہہ دیا کہنا تھا اب جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو دونوں سوچ میں پڑ گئے بادشاہ سوچتا یہ میں نے کیا کیا اتنی پیاری میری بیوی جو میری اتنی خدمت کرتی ہے ایسی خوبصورت بیوی مجھے نصیب ہوئی میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا یہ میں نے کیا کر دیا ادھر بیوی سوچتی ہے یہ میں نے کیا کیا اتنا پیارا میرا شوہر اتنا مجھ سے محبت کرتا ہے وہ تو بیچارہ مجھے منا رہا تھا میں نے اسے یہ جملہ کہہ دیا اور بیوی اب سوچنے کے لیے بیٹھ گئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا آج اس کی وجہ سے میں مہار رانی بنی ہوئی ہو عزت دولت شہرت سب میرے پاس ہے یہ میں نے کیا کر دیا اب دونوں کے دونوں افسوس کر رہے کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ صرف اس بادشاہ اور رانی کا واقعہ نہیں ہے آج ہماری سوسائٹی میں بھی یہی ہو گیا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بات بڑی جھگڑا بڑا غصہ بڑا اور جیسے میں نے اس دن لیڈیز بیان میں بھی یہی بات سمجھائے تھے کہ دیکھو میاں بیوی میں جھگڑا تو ہوگا ایک ساتھ میں رہتے تو لڑیں گے ضرور لیکن انسانیت اور عقل مندی یہ ہے کہ اگر وائف دیکھے کہ میرا ہسبینڈ غصے میں ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈی ہو جائے اور ہسبینڈ دیکھے کہ وائف غصے میں ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہو جائے ایک گرم ایک ٹھنڈا انشاءاللہ تعالی معاملہ صحیح ہو جائے گا لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ذرا غصے ہے تو وہ ڈبل غصے ہوتا ہے یہ ڈبل غصے ہے تو وہ اسے اور غصے کرتا ہے اور جب غصہ دونوں کا بڑھتا ہے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ نتیجے میں زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی ہے اور پھر طلاق دینے کے بعد افسوس کرنے بیٹھ جاتے ہیں پھر آتا ہے روتا روتا مسجد میں یہ مفتی صاحب کیا کروں غصے میں میں نے طلاق دے دی میں نے کہا بھائی جب تین طلاق زبان سے بول دیا تو ختم ہو گیا معاملہ حرام ہو گئی تیرے لیے بیوی تو کہتا ہے نہ میں گسامہ کے یوچ ہے میں گسامہ غصے میں تھوڑی طلاق ہوتی ہے تو میں نے کہا کوئی پیار سے بھی بیوی کو تلاک تلاک بولتا ہے فرمایا جدن جدنکاہ لطاخو تلاق و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے کی زبان بڑی قیمتی ہے تین چیزیں میری شریعت میں ایسی ہے مذاق میں کہو گے تب بھی حقیقت ہے اور حقیقت میں کہو گے تب بھی حقیقت ہے ان نکاح و طلاق و غلام کو آزاد کرنا بیوی کو طلاق دینا اور نکاح کو قائم کر لینا مذاق میں کرو تب بھی حقیقت ہے حقیقت میں کرو تب بھی حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے تو میں وہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ دونوں پریشان راجہ اور رانی دونوں پریشان ہے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا اب بلائے سارے علماء کو اور علماء کو یہ فتویٰ پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی میں نے اپنی وائف کو یہ کہا اگر میں جہنمی تو تجھ کو تین طلاق طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی اب یہ کون دیکھنے گیا کہ بادشاہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا تو ڈیسائیڈ کیسے کرے اب کنفیوزڈ جس مفتی کو پوچھو جس امام کو پوچھو جس مولانا کو پوچھو پریشان ہے کہ بھائی یہ تو تو نے کہا ہے کہ تین طلاق ہوگی لیکن تو جنتی یا جہنمی ہمیں نہیں معلوم اور ہم تو دنیا میں نہیں کہہ سکتے کہ تو جنتی ہے چل جنتی اگر کہہ دیا تو تیرا مسئلہ سولو ہے جہنمی کہہ دیا تو بیوی حرام ہے لیکن پتہ کیسے چلے کہ تو جنتی ہے یا جہنمی ہے سارے لوگ پریشان چلتے چلتے بات حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی امام شافی رحمت اللہ علیہ واقعتاً امام شافی رحمت اللہ علیہ تھے جب انہوں نے سنا تو یہ کہا میں اس کا جواب دوں گا سارے علماء اس زمانے کے حیران کہ یہ کون سا مسئلہ لے کر آئیں گے یہ تھوڑی کئی جبرائیل کو پوچھنے جانے والے یا اللہ کو کال کرنے والے کہ یہ جنت میں ہے یا جہنم میں ہے یہ کیسے پتا چلے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ کو یہ کہا جواب دوں گا ایک کنڈیشن پر کہ میں تجھے تنہائی میں لے کر جاؤں گا ایک بہت پرسنل پوچھوں گا سچا جواب دے دینا اس کے بعد فیصلہ کر دوں گا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے جب یہ کہا بادشاہ نے منظور کر لیا امام شافی رحمت اللہ علیہ اسے تنہائی میں لے گئے اور اس سے ایک سوال کیا سوال یہ کیا بادشاہ سلامت میرے سوال کو غور سے سنو زندگی میں آپ کی اس پوری عمر میں کبھی ایسا موقع تمہاری زندگی میں آیا کہ کوئی گناہ کرنے کے لیے تم تیار تھے تمہیں کوئی روکنے والا نہیں تھا تم چاہتے تو فوراں گناہ کر سکتے تھے اور تم نے ارادہ تک کر لیا کہ میں گناہ کروں گا اچانک تمہیں خیال آیا کہ کوئی نہیں دیکھتا ہے میرا پروردگار تو دیکھتا ہے اور تم نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو یاد کرو زندگی میں کبھی ایسا کوئی معاملہ پیش آیا کہ گناہ کا ارادہ کیا اور اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیا اگر ہو تو مجھے بیان کرو بادشاہ اپنے دماغ پر زور ڈالنے لگا اور پھر کہا کہ یس ایک گناہ یاد آیا ایک ایسا گناہ یاد آیا جو میں کرنے والا تھا اور بادشاہ نے اپنا واقعہ یہ سنایا کہ میں اپنے حکومت کے کام کاج میں لگا رہتا تھا میرا روز کا ٹائم فکس تھا کہ میں فلاں ٹائم پر اپنے بیڈ روم میں جایا کرتا تھا ایک دن ایسا ہوا میں اپنے کام کاج سے جلدی فارغ ہو گیا جیسے ہی میں فارغ ہوا میں اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا جب میں بیڈ روم میں گیا گیا تو چونکہ میں بیفور ٹائم پہنچا تھا تو میری حکومت میں ایک لڑکی جو کام کرتی تھی وہ میرے کی صفائی کر رہی تھی جوان لڑکی تھی بڑی خوبصورت تھی اور بالکل جوانی کی عمر کو پہنچی ہوئی تھی میں کمرے میں گیا میں نے دیکھا کہ میرے بیڈ روم میں وہ میرے روم کی صفائی کر رہی ہے میرے گدے کی صفائی کر رہی ہے میری نظر اس کے اوپر پڑی ہے اتنی خوبصورت جوان لڑکی کو جب میں نے میرے کمرے میں دیکھا شیطان نے مجھے ورگلایا میرا نفس مجھے بہکانے لگا اور میں غلط کام کرنے کا میں نے ارادہ کر لیا اسی وقت میں نے دروازے کو لاک کر دیا لچ لگا دیا اور میں اس لڑکی کی طرف بڑھنے لگا لڑکی نے جب دیکھا کہ میں اس کی طرف غلط ارادے سے بڑھ رہا ہوں اس نے اپنی زبان سے یہ آواز نکال کر کہا یا مالک اتق اللہ یا مالک تکل وہ لڑکی شیور ہو رہی تھی کاپ رہی تھی میں تو وقت کا بادشاہ تھا میں اس کی طرف آگے بڑھ رہا تھا لیکن اس نے زبان سے سے سے یہ کہا اے اے میرے میرے مالک مالک اللہ اللہ ڈرو ڈرو بادشاہ کہتا ہے خدا پاک کی قسم میں نیت کر کے گیا تھا اس کے ساتھ میں برائی کا معاملہ کروں گا مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا اور اگر کسی کو پتا بھی چل جاتا تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی میں تو کنگ تھا بادشاہ تھا یہ تو ایک معمولی نوکرانی تھی مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن جب اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا اتق اللہ اتق اللہ وہ اللہ اللہ کا لفظ اس کی زبان سے نکلا ہے پتہ نہیں میرے دل میں خیبت چھا گئی ایک در محسوس ہوا پورا بدن میرا کانپنے لگا اور اندر ایک خیبت چھا گئی کہ کوئی نہیں دیکھتا ہے میرا اللہ مجھے دیکھ دیکھ رہا ہے ہے مجھے میرے پروردگار کو جواب دینا میں تو دروازہ بھی بند کر چکا تھا لیکن اسی وقت اللہ کے خوف نے اور ڈر نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا میں پھر سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور اپنے آپ کو اس گناہ سے میں نے بچا لیا یہ جملہ سننا تھا حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ سلامت مبارک ہو مبارک ہو آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو یہ فتوہ جب باہر گیا ہے تو جو دیگر علماء تھے وہ سب ناراض ہو گئے کہنے لگے یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کو کس نے بتلا دیا انہیں کیسے پتا چل گیا صاف کہا تھا کہ اگر میں جہنمی تو تجھ کو تین طلاق یہ کون آئے فیصلہ کرنے والے سب کے سب امام شافی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے پوچھا کس نے تمہیں کہا کون گواہی دیتا ہے کہاں سے تم یہ خبر لے کر آئے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس سب سوال کا جواب مجھے میرے قرآن نے دیا ہے اس سوال کا جواب مجھے کلام اللہ نے دیا ہے کلام اللہ فتویٰ دے رہا ہے قرآن کا یہ فیصلہ ہے امام شاف رحمت اللہ نے نہایت کریمہ سنائی جو قرآن میں آج بھی موجود ہے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَنَّ النفس عن الهوى فإن هي المأوى اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنی خواہشات کو اپنی نفسانی خواہشات کو اس نے ختم کر دیا زیر کر دیا صرف اس ڈر سے کہ مجھے اللہ کے سامنے کل کھڑا ہونا ہے اللہ کو جواب دینا ہے قرآن کہتا ہے اللہ کا وعدہ ہے یہ شخص سیدھا جن جنت میں چلا جائے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ قرآن کی شہادت ہے اس کی زندگی کا ایک عمل مجھے ایسا مل گیا اس لیے میں نے فیصلہ کر دیا یہ جہنمی نہیں ہے اور یہ دونوں میاں بیوی آپس میں محبت سے رہ سکتے ہیں بہرحال میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے بچائے گناہ والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے اگر زندگی میں ہم برکتیں چاہتے ہیں تو گناہوں سے ہمیں رکنا پڑے گا قرآن کہ کہتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ شروع میں میں نے آیت کریمہ تلاوت کی اللہ فرماتے ہیں گناہ سے بچو اور اللہ کا ڈر پیدا کرو زمین میں بھی برکت ہے آسمان میں بھی برکت ہے اللہ برکت والی زندگی نصیب فرمائیں گے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے دونوں چیزیں میں نے بیان کر دی کہ جو گناہ پر جمع رہے گا اور گناہ کے لیے تعویلیں کر کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکل سے اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے گناہ سے اگر تم بچنے والے بن گئے غلط تعویلیں نہیں کرتے ہو اللہ تمہاری زندگیوں میں برکت نازل کرے گا اللہ تعالیٰ یہ برکت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے گناہوں سے بچنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ نیکیوں سے زیادہ ہمیں گناہ سے احتراز کرنے والا بنائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کو سوال کیا گیا دو آدمی ہے ایک وہ آدمی ہے جو نیکی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے اور دوسرا وہ آدمی ہے جو ایکسٹرا نیکیاں تو نہیں کرتا ہے لیکن گناہ سے بھی بچتا ہے دونوں میں افضل کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ایکسٹرا نیکیاں نہیں کرتا ہے لیکن گناہ سے بھی بچتا ہے یہ اس شخص کے مقابلے میں افضل ہے کل اللہ یہ نہیں پوچھے گا میرے بندے کتنی اوابین لے کر آیا کتنی چاش گوشت اور اشراق لے کر آیا لیکن یہ ضرور سوال کرے گا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا تھا میری نافرمانیاں کیوں کی تھی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی نافرمانی سے بچائے نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر الحمدللہ رب العالمین